حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشاور چیز خمر یعنی شراب ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستاسی